علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن آئینہ نے وہ سلیمان بن ابی مسلم احول سے وہ مجاہد سے وہ ابو ایاز عمرو بن اسود سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن آس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقوں کے سوا اور برتنوں میں نبیز بھگونے سے منع فرمایا تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو مشق کہاں سے مل سکتی ہے اس وقت آپ نے بن لاکھ لگے گھڑے میں نبیز بھگونے کی اجازت دے دی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو ترانوے